اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی